تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے